مدینہ منورہ کے مناظر دیکھو اسی مدینہ میں دو بار برات آ رہی ہے نبی کے گھر میں نبی ایک بیٹی دیتا ہے اللہ کا آخری نبی اپنی بیٹی جس کو دے گا وہ کوئی چھوٹا انسان ہوگا ایک بیٹی اس کا انتقال ہوا دوسری بیادی لقب مل گیا زنورین لقب مل گیا زنورین دو نور والا اما عائشہ فرماتی ہیں چار دن سے گھر میں روٹی نہیں تھی نبی کے گھر میں فاقے تھے کپڑے گننے والی میری مسلمان بہن کاش تجھے جوڑے گننے سے فرصت ہوتی کاش تجھے اپنی جوتی کا سینڈل اونچا کرنے سے فرصت ہوتی کاش تو اما عائشہ کے اس حجرے کو یاد رکھتی جس کی زیارت کے لیے جبرائیل ترسا کرتے تھے رب سے اجازت مانگ مانگ کے آیا کرتے تھے جس حجرے کو رب نے عرش و کرسی سے زیادہ فضیلت دینا چاہی وہ کچا حجرا یاد رکھتے اما عائشہ کہتی ہے چار دن سے گھر میں فاقہ ہے اور اللہ کے نبی کی ازواج متحرات کے وہ چھوٹے بچے جو پہلے خامدوں سے تھے بلک بلک کے رو رہے ہیں تڑپ تڑپ کے رو رہے ہیں اپنے بچوں کو فیڈر بھر بھر کے دودھ پلانے والوں کبھی اس نبی کو بھی یاد کر لیا کرو جس نے تمہاری خاطر اپنے پیٹ پر پتھر باندھے تھے آج تمہیں نہ اس کی شکل سے پیار ہے نہ اس کے مشن سے پیار ہے نہ اس کے دین سے پیار ہے نہ اس کے پاؤں کی خاک سے پیار ہے نہ اس کے مدینہ سے پیار ہے کس طرح تم اس نبی سے کٹتے جاتے ہو اما فرماتی ہیں چار دن تک گھر میں فاقہ ہے سب بچے بلک رہے ہیں اللہ کے نبی آئے عائشہ گھر میں کوئی کھانے پینے کی چیز آئی ہے آقا کہاں سے آتی اچھا میں جاتا ہوں سلاد الحاجت پڑھتا ہوں نبی وضو کر رہے ہیں کبھی یہاں نفل پڑھ کے روزے کی دعا کرتے ہیں کبھی یہاں نفل پڑھ کے روزے کی دعا کرتے ہیں اچانک عثمان غنی وہی وہی دو نور والا شخص آ گیا کنڈی کھٹکھٹائی اما عائشہ سے پوچھا حالات بتائیے کہا بیٹا چار دن سے فاقہ ہے عثمان کے آنسو گرنے لگے داڑھی مبارک تر ہو گئی کہا اما بتایا کیوں نہیں تھا کہ آپ کے گھر میں روٹی تک نہیں نبی کا پیٹ اپنی کمر سے لگا ہوا ہے ہائے اللہ جلدی بتا دیتے بھاگے بھاگے گئے تین بوریاں آٹے کی بھر کے لائے کھجور کی بوری بھر کے لائے ایک کے کھال اتار کے لے آئے پھر کہا نہیں نہیں یہ تو دیر ہو جائے گی پکا ہوا گوشت اور روٹیاں بھی لے کے آئے آقا گھر پہنچے کہا یہ کھانا کہاں سے آیا اما نے کہا بیٹا عثمان عثمان لایا لایا تھا تھا آپ کا کا داماد نبی مسلح گیا رب کے ساتھ باتیں شروع ہو گئی لائن جڑ گئی ہاتھ اٹھا لیے ربا میں عثمان سے راضی ہو چکا ہوں اللہ تو بھی راضی ہو جا پھر یہی مدینہ ہے صرف چند سالوں کی بات ہے عثمان غنی اپنے گھر میں بیٹھے ہیں آدھی دنیا کے تاجدار بادشاہ ہیں سات سو فسادی ان کے گھر کا گھر کا گھیرا لے کے کھڑے کلمہ پڑھنے والے مسلمان ظاہری طور پہ داڑیوں والے مسلمان عثمان تجھے قتل کر دیں گے عثمان تجھے کیوں قتل کریں گے بتاؤ تو صحیح تو نے سارے عہدے اپنے رشتہ داروں کو دے دیے ہیں تو نے اپنے رشتہ داروں میں سب کچھ بانٹ کے رکھ دیا عثمان تجھے قتل کریں گے ہم عثمان قصور میرا قصور تو بتاؤ میں نبی کا داماد ہوں میں نے پورے مدینہ کو اس وقت پانی پلایا تھا جب مدینہ کے لوگ ایک یہودی کے ہاتھوں یرغبال بنے عثمان تیرا پانی بند ہے تو اقربا پروری کے جرم میں مبتلا ہے چاروں طرف سے گھیرا ہو چکا عثمان بیوی سے کہتے ہیں میرا روزہ تھا ذرا دیکھنا افطاری میں پانی ملے گا کہ نہیں ملے گا اس بیچاری نے ادھر ڈھونڈا ادھر ڈھونڈا وہی عثمان جو نبی کے گھر میں روٹی پہنچا رہا ہے خود روٹی کے ٹکڑے کو ترس رہا ہے وہی عثمان جو نبی کے گھر میں پانی پہنچا رہا ہے آج روٹی کے بیوی نے کہا سیاح پانی تو نہیں ہے کہا ٹھیک ہے ویسے ہی افطار ہو گیا ساری رات بیوی ادھر بھاگتی ادھر بھاگتی فجر کے وقت میں پانی ملا لے کے آئی عثمان سوئے ہوئے ہیں اٹھا کے کہا ذرا پانی تو چکھ لیجئے اتنے دنوں سے پیاسے ہیں آسمان کی طرف دیکھا کہا لگتا ہے فجر کا وقت چکا میں نے تو روزے کی نیت کر لی ہے اس لیے کہ آقا خواب میں آئے تھے فرمایا عثمان اب تیرے اوپر حملہ ہونے والا ہے اگر تم مقابلہ کرے گا فتح تیری ہوگی اگر تو صبر کرے گا افطاری میرے ساتھ کرنا لگتا ہے آج اپنے محبوب کے ساتھ جاؤں گا الزام لگانے والے بتاؤ عثمان نے کس رشتے دار کو اپنے رشتے داروں میں سے کس کو عہدہ دیا تھا ایک جھوٹ تھا جو اس وقت سے چلا آج تک کر رہا ہے تاکہ مسلمانوں کی اجتماعیت کو پارا پارا کیا جا سکے ان کی اجتماعیت کو توڑا جا سکے ان کی قوت کو ختم کیا جا سکے عثمان پر پانی بند کرنے والوں کرو پانی بند عثمان کا رب بھی زندہ ہے مجاہدوں کا رب بھی موجود ہے